کہو کہ ہمارا پروردگار ہم سب کو جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان برحق فیصلہ کرے گا اور وہی ہے جو خوب فیصلے کرنے والا مکمل علم کا مالک ہے